حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے بکھرے سے تھے آپ نے فرمایا کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اسے اپنے بالوں کو سوار لے اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے آپ نے فرمایا کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اسے اپنے کپڑے دھو لے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار باسٹھ